حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم یعنی مسلمان ایک قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ایک قوم سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی اور ناکیں چپٹی ہوں گی ان کے چہرے گویا ڈھالے ہوں گی جن پر چمڑا وغیرہ لگا ہوتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو چار